نائنا نائن لمنا love. Gracias. Allah

دل سے اللہ کا ذکر بالکل خاموش ہو کر کے دل میں توجہ کر کے کہ اللہ کا دھیان دل میں کر جائے اس طرح سے اللہ اللہ کرے الله عنا سيدنا محمد الله عليه وسلم الله عليه وسلم اے اللہ ذکر و قبول فرمائے اے اللہ ذکر کرنے والوں کو قبول فرمائے اے اللہ بارکہ ہے حق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے اے اللہ حضور پاک لے اللہ سلام برکس اے اللہ تمام انبیاء اور تمام صحابہ اور صحابیہ تمام اولیاء اللہ بزرگان دین تمام مامین اور مومنات اور اللہ جس مجلس میں موجود ہیں ان کے آبا جات دنیا سے مقصد ہو گئے ان سب کو اس کا صاف گیا اے اللہ ہم سب کی جائز حاصل پورا کرنا جائز تو پورا کرنا دے اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما اے اللہ اپنی مائفت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اپنا بلی اللہ بنا دے صلی اللہ تعالیٰ